حضرت زینب ثقافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھتیس